بخشش کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں بخشش کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں بخشش کرم متا ہے سرکار کی گلی میں گلی میں بخشش کرم متا ہے سرکار کی گلی میں بخشش کرم متا ہے سرکار کی گلی میں بخشش کرم متا ہے سرکار کی گلی میں بخشش کرم ہے سرکار کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے سرکار میں ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی جو مانگا مل گیا ہے جو مانگا مل گیا ہے سرکار اس سرکار کی گلی میں سرکار کی گلی میں کہتا ہے شاید سایہ کیے ہوئے ہیں جدو سفا کے بادل سایہ نبی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 آقا ماشاء میرا جو والے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے کے دلارے میں تو باری باری جاؤں میں تو باری باری جاؤں میں تو واری باری جاؤں میں تو واری باری جاؤں میں تو باری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ راج والے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو باری وار جاؤں میں واری باری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ آقا تیرے ہی نور کی پھیلی ہے روشنی چاند تاروں نے تجھ سے لے لی ہے روشنی اللہ حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے اور نبی ہے تارے تو سب کا چاند ہے تو سب کا چاند آقا تو سب کا چاند ہے دل میں بساؤں اے میرے لب کے دلارے میں تو جاؤں جاؤں میں تو واری واری سلل یہ داما پہ نجات اور بھی کچھ اب داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ واہ واہ واہ سبحان اللہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول سبحان اللہ ہر چند کے آقا نے بڑا ہے تیرا کش کول ہر چند کے آقا نے بڑا ہے تیرا کش ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ ہے آج مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور کیا مانگ اتنے بڑے دربار سے کیا مانگ تو میں پڑھتے پڑھتے ہلتا رہتا ہوں نا چاپ اچھا، مانگ ہاں مانگیے گا مانگنے کی کرتا ہے شاعر بات کہ در بہت بڑا ہے اتنا بڑا دربار ہے اور تو جنت مانگ رہا ہے جنت نہ مانگ میں بتاتا ہوں پیسا فرماتے کہ میں بتاتا ہوں تجھے کیا مانگنا ہے سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کرے سبحان اللہ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے اللہ جنت ملے گی تجھے سرکار کے صدقے جنت ملے گی تجھے سرکار کے صدقے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ ماں مائل باتا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر دیتے ہیں انداز ہی جاب بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانا آ دل میں تجھے رکھ لوں آ جا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا اتنا تو کرم کر چشم کری مانا اتنا تم کرم کرنا چشم کری مانا کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جل اللہ ہو اللہ آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جانانا کیوں کیوں آنکھ جلو جانا کیوں آگ لگائی تھی سبحان اللہ کیوں ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی جانا کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر رخلو اللہ اللہ اللہ اللہ الہ الجنا جانا جانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جانا پھر سب کا حکم ہے اس کلام کے لیے جو میں پڑھ رہا ہوں بیگم شاہ صاحب نے اپنے مرشد کے لیے لکھا اپنے پیر سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے تم نے اللہ جب اپنا بنایا ہے دنیا میں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے میں شرم دکھے ہیں دینا میرا دیوان اللہ بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے اے بے بے دم دم بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نا ہو کے رہی کدی اپنی بات نہ کہیے خبر بھائی کا حکم تھا کہ پنجابی ہے پنجابی اشار اب یہ پنجابی اشار میں نے کچھ رٹ رٹا کے تیار کر لیے ہیں بہرحال اب جیسے بھی محبوباتی کدی اپنی بات نہ رہیے بات سجن دی تے کدی اپنی بات نہ کہیے اور یہ ہے بلے شاہ صاحب کا حوالہ بلے شاہ صاحب کسوری کا حوالہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جے نچیاں گل بن دی ہووے پیری گھنگرو بھی پا لئیے یار ددر نہ چھڑیے نیازی صدا آن دے جان دے رہی بیدم وارد وارد ہر شے یار اپنی تو جے جتنی عشق دی بازی یار دی نیت کھلو جا وار دے ہر شے یار اپنے تو وار دے ہر یار اپنے تو جے جتنی عشق دی بازی وار دے ہر شے یار اپنے شیار اپنی تو جڑ کنی دی بازی یار دے نا دی نیت کھلو جا تینو آکھن عشق نمازی یار کم تیرا یار کم تے گھنگرو پال بھام فتب نامن قاضی لوک نیازی رس جان بھاوے اسا یار نو رکھنا راضی واہ واہ واہ چھیڑا انج چھڑی دایا یار چھینا ہے چھڑی دا یار چھینا ہے چھڑی دا یار چھینا ہے چھڑی دا یار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار میرے مرشد والی تار چھینا ہے دا یار چھینا دایا اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ اللہ چھینا چھڑی دایا چھینا جو چھڑی دایا چھینایں چھڑی دایا اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے میری خودی مٹا دے میری خودی مٹا دے اپنی لگ لگا دے چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار وجے اللہ والی تار سونے سائیاں والی تار والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مولا رنگ دے رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے سبحان اللہ تو کریم گئے تو رحیم گئے تیری ذات سب سے عظیم گئے تو کریم گئے تو رحیم گئے تیری ذات سب سے عظیم گئے تو کریم گئے تو رحیم گئے تیری ذات سب سے عظیم نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا تجھ سا کوئی بھی دوسرا تو خبیر گئے تو علیم گئے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میرا رنگ دے رنگ دے مجھے رنگ دے رنگ دے مجھے سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا بھولے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا بھولے زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رے تیرے جس جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا تجھے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے تجلیوں کے کفیل تم ہو سبحان اللہ مراد قلب خلیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے جانے جان میں جانے تجلات ہو تجھے صبح کے میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو گئے عین نور سب گھرانہ نور کا ہے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جا ایمان کی جان اے جانے بھر دو جھولی میری جانے عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری تاج مدینہ بھر دو جھولی میری تاج دار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر تو جھولی میری جانے عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا گو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو چار یاروں کا صدقہ عطا گو چار یاروں کا صدقہ عطا ہو غوف اعظم کا صدقہ عطا گو خواجہ کا جی لیا جی چودی جی دوار